کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا جن کو آپ نے چن لیا اور اپنا بنا لیا وہ میرے داؤ اور پیچ سے وہ محفوظ رہیں گے ان آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان سب کو میں جہنم میں اکٹھا کروں گا جس کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے جانے والے لوگ مقرر ہوں گے کون سے کس جرم کی پاداش میں کس گیٹ سے جہنم میں داخل ہوں اب جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں ان مخلص اور چنے ہوئے اللہ کے بندوں کا انجام اور ان کا صلہ ذکر فرمایا یہ تو فرما دیا کہ وہ میرے جو بندے ہوں گے وہ شیطان کے داو پیش سے محفوظ رہیں گے دنیا میں تو شیطان کے حربوں سے شیطان کے جالوں سے اس کے فریب سے اور خواہشات نفس کے لگائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو بچا لیا دنیا میں مشقت برداشت کی لیکن آخرت میں ان کا کیا صلاح ہوگا ان کو دنیا میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں کا مجاہدوں کا کیا اجر ملے گا ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائے گا چنانچہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں ان المتقین یقیناً تقوے والے لوگ فی جنات وہ باغات میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے ویسے جنت کا معنی باغ ہے اور مراد اس سے آخرت کا جس کو ہم جنت وہ باغات مراد اللہ رب العالمین نے جنت کی زمین کو باغات بنائے ان باغات میں محلات بنائے انہی باغات میں نہریں جاری فرمائیں انہی میں چشمے اور آبشارے ہیں وہاں حوض ہیں اور طرح طرح کے میوہ جات اور پھلوں کے درخت ہیں یہ قرآن کریم نے ذکر فرما تقویل والے لوگ جنتوں میں ہوں گے وعیون جنت میں تو بہت نعمتیں ہوں گی لیکن خاص اس کا حسن یہ ہوگا کہ اس میں چشمے ہی چشمے ہوں آپ شارے ہوں گی چشمے ہوں فی ہا آئین جاریہ جاریا اس میں جاری چشمے ہوں باغ ہو اور چشمے ہوں اور آپ شارے ہوں اس کے لطف میں اس کے حسن میں کتنا اضافہ ہوگا اور وہ باغات بھی جنت کے اور وہ چشمے بھی ایسے جس چشموں کی زمین مٹی کی نہیں یاقود اور زمرد میں بہنے والے چشمے اور پانی بھی دنیا جیسا پانی نہیں وہ پانی جس کو قرآن نے سورہ محمد میں ذکر فرمایا ایسے ایسے پانی ایسی ایسی نہریں ہوں گی انہار غیر آسن پانی ہوگا لیکن اس میں کوئی بو نہیں ہو ایسا شفاف چمکتا ہوا صاف پانی وہ انہار من لبن لم یتغیر تامو دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو دودھ ایکسپائر ہو جائے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے نقصان دودھ کی نہریں ہوں یہاں تو پرہیز ہیں لوگوں کو وہاں پرہیز کوئی نہیں ہوگا وہاں تو بیماری کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں اور دودھ سے بنی ہوئی یہ تو قرآن نے دودھ ذکر فرمایا یہاں دودھ کی ڈیری کی کتنی مصنوعات ہیں کتنی چیزیں آئس کریم دودھ سے بنتی مٹھائیاں دودھ سے بنتی ہیں یہ ساری چیزیں پھر اس کے شیک اس میں فلیور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں ہیں اور جو اصل بنائی ہی اللہ نے لذتوں کی جگہ وہاں کیا حال اور قرآن نے یہ بھی ذکر فرمایا دوسرے مقام پہ وہ مزاج ہو من تسنیم اس میں کچھ چیزوں کو بطور فلیور کے بھی استعمال کے تسنیم ملائی جائے مزاجوہا کافورا یہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ بھی ملا جیسے یہاں بہت ساری چیزیں آئس کریم ہے ایک سادہ اس میں مختلف فلیور ہے چاکلیٹ ہے کرنچ ہے کیا کیا چیزیں اللہ رب العالم خود بیان فرما رہے اس میں اس چیز کی ملا آمیزش ہوگی اس سے اس کا اس کی لذت اور اس کے مزے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا وہ جنت کے کیا مشروبات ہوں گے جس کے ہر ہر گھونٹ میں اللہ الگ لذت عطا فرمائی اور بعض روایات میں آتا جب جنتی اس کو پیے گا سال ہا سال تک پیتا رہے گا یہاں تو ایک دو گلاس کے بس ہو جاتے آدمی ختم گنجائش ہی نہیں وہاں تو بول و براز کی کوئی یہ چیز ہی نہیں ہوگی فرمایا حدیث میں ایک ڈکار ہوگا خوشبودار بس اس سے سب ہضم پسینہ بھی آئے گا تو پرفیوم پرفیوم نکلے گی یہ خوشبو ہوگی مشک و عمبر کا وہاں انہی چیزوں سے اللہ ہضم کے نظام کو منسلک فرما دیں گے وہ انہار ایک تو فرمایا کہ دودھ کی نہریں ایک عربی عالم کے ساتھ اجمی عالم کی بحث ہوگی یہ لطیفہ عرض کر رہا ہوں عرب عالم عرب کے بہت بڑے اور ادھر عجم کے بڑے عالم اجم کے عالم عالم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ لوگ لسی کو لبن کہتے ہو یہ غلط ہے عربی کے اعتبار سے یہ اجمی کہہ رہا عرب کو لیکن عرب عرب ہے وہ کہ نہیں ہم دودھ کو حلیب کہتے ہیں اور لسی کو لبن وہاں ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کتابوں میں ہم لبن کا معنی دودھ پڑھتے ہیں ہم بھی یہاں جو فصیح عربی وہاں جب میرا پہلا سفر ہوا میں نے دودھ سمجھ کے لبن لیا تو وہ ذائقے میں لسی تھی اس وقت پتہ چلا ان کے ہاں لبن استعمال ہوتا ہے اور دودھ کے لیے حلیب استعمال لیکن ہم سمجھتے رہے تو اجمی عالم نے اس سے کہا یہ آپ لوگ یہ غلط یہ جو لسی کے لیے لبن کا لفظ استعمال کرتے ہو یہ ٹھیک لیکن عرب کہنے لگا ہماری مادری زبان ہم جانتے ہیں عربی کو زیادہ تو اجمی عالم نے قرآن کی آیت پڑھی وہ انہار لبن لم یا تغیر تام جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی اور عربی عالم سے خطاب کیا بتلاؤ جنت میں لسی کی نہریں ہوں گی یا دودھ کی نہریں ہوں گی اور جب یہ لفظ آیا دودھ کی نہریں اب خاموش ہو گیا واقعاً قرآن نے تو وہاں لسی ذکر نہیں فرمایا وہاں تو دودھ ذکر فرمایا وہ انہار خمر لذت الشاربین اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو انتہائی سرور اور لذت بخشیں گی دنیا کی شراب کی طرح نہیں اس شراب کو ناپاک اور حرام فرمایا اور یہ بھی حدیث میں آیا جو دنیا میں شرابی ہوگا اللہ آخرت کی نعمتوں سے محروم فرما دے دنیا میں سونا استعمال کرے گا اللہ آخرت کے سونے سے محروم فرما دے تو یہاں کی شراب عقل کو ختم کرتی ہے اور جنت کی شراب عقل اور معرفت کو اور بڑھا دے گی روشن کر دے گی اور چوتھی چیز من اصلم مصفہ شہد کی نہریں نہریں کیا حقیقت ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کیا تعبیرات تھی قرآن کیا چیزیں بیان فرمائیں مشروبات اور پھل قطوفہ دانیاں قریب جھکے ہوئے خوشے وہاں سے تازہ پھل توڑیں گے اور ابھی جو میں نے سور سورہ رحمان کی آیات نماز میں بھی تلا وہ بھی باغات کا ذکر ہے مدحا متان اتنے سبز اور گھنے باغ ہوں گے دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو مدھا متان کا معنی کیا ہوتا ہے اتنا سبز اتنا گھنا کہ دور سے سیاہ محسوس ہوگا آپ بھی باغات کو دیکھیں جب یہاں سفر کریں ملتان کی طرف ریمیار خان ٹنڈو آدم جہاں آموں کے باغات شروع ہوتے ہیں باغ جب بہت گھنا ہو تو دور سے کالا سیاہ محسوس ہوتا ہے اس کو قرآن نے فرم اتنے گھنے باغات ہوں گے متا کیا کیفیت ہوگی ان باغات میں حدیث میں آتا ہے ساٹھ میل لمبا میلوں کو اگر کلومیٹر میں بنائیں تو تقریباً سو ایک سو پانچ ایک دو دس کے قریب قریب بن جائیں گے اتنے بڑا محل ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا دور سے لگے گا ایک موتی زمین میں رکھا ہے لیکن حدیث میں آتا من ان مجوف اندر سے خالی خول ہوگا اور اندر کمرے رومز سو کلومیٹر کا بنا ہوا محل آج ہے جی آج دنیا دیکھو دنیا میں آپ دبئی دیکھ لیں جو لوگ محل بنانے کو شوقین ہیں وہ کتنے بڑے محل بنا لیں کتنے بنا لیں مٹی گارے کے سو میل کا لمبا لو لو موتی یاقوت سونے چاندی کے دروازوں سے بنا ہوا جس کو سنگریز زمرت کے اللہ نے اتنا سا زمرت اصلی خریدو چھوٹا سا نگینے میں لگا کتنا قیمتی اور جواہرات ہیرے اس سے بنا ہوا محل اللہ رب العالمین عطا فرمائیں جس کے اندر جس کے اندر ساٹھ ہزار کمرے ہوں گے اور بعض روایت میں ستر ہزار جب سو میل لمبا ہوگا تو اتنے کمرے تو بن اتنے روم بیڈ روم اور سارے کے سارے سجے ہوئے اور یہ بھی نہیں ہے ایسے پانچ دس دن کے لیے بس یا ایک گھنٹے کے لیے وزٹ کرایا اور نکال دیا آگے قرآن کے الفاظ دیکھیے سبحان اللہ فرمایا جنات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے چشمے آبشاہ بہت سارے جو بہت بڑے اہل ثروت ہوتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول بنا لیتے ہیں بس چھوٹے اس کی بھی ٹینشن سے پوچھو ذرا دماغ میں اس کو مینٹین کرنا کتنا مشکل دو چار مہینوں کے شوق کے بعد وہ بھی سڑنے لگ جاتے ایسے یہ حال ہے چھوٹے سے اس گھر میں پانچ سو ہزار گز کے گز چھوٹا سا سوئمنگ پول لیکن اللہ رب العالمین نے آخرت میں سلے کے طور پر یہ جو قرآن میں آتا ہے اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں نیچے سے اس کی دو تفسیریں ہیں ایک تو یہ کہ واقعات نیچے سے ہوں گی اوپر اللہ کے حکم سے محل معلق ہوں گے اب تو کوئی اشکال سوال ہو ہی نہیں سکتا دیکھو سعودی عرب میں مسجد جدہ میں محل جو شاہی محل ہے رائل فیملی کا وہ سمندر میں بنا لیکن اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے کیسے ستون کھڑے کیے گئے اور کتنی مشکلات سے بنایا وہ ان کو اندازہ کتنا پیسہ خرچ ہو لیکن اللہ کو ستونوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی چھت کو قرآن خود فرما رہا من غیر ترو ترونہا ہے جی کوئی آج کو اتنا کوئی پانچ سو پانچ سو ہزار گز پر مشتمل لینٹر ڈالنا کتنے بیم اور ستونوں کی ضرورت ہوگی یہ تو معین صاحب بھی بتلائیں گے ان کا فیلڈ کتنے بیم اور ستون لیکن فرماتے ہیں اتنی بڑی چھت تم دیکھ رہے ہو من غیر دن ترونا بغیر ستونوں کے ہم نے پیدا اللہ کے حکم سے کھڑی وہ محل پانی پر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ محل اتنے بلند و بالا ہوں گے اتنے عالی شان اونچے ہوں گے کہ دور سے جو بہنے والی نہریں وہ لگیں گی جیسے نیچے سے بہ رہے دریا یا کوئی فاصلے پر ہو نا نہر بلندی کی وجہ سے وہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی اگر ہم چھلانگ ماریں تو لگے گا جیسے دریا میں ہی کود جائیں حالانکہ وہ بہت فاصلے پر ہو تو وہ بلندی اور اس کا عالی شان ہونا بتلایا فرمایا اد بسلام بس آمن اد یہ فرشتوں کے بعضوں کو فرشتے کہیں گے بعضوں کو اللہ رب العالمین کے جیسے بڑے بڑے فائیو سٹار ہوٹل ہوتے ہیں اس کا گیٹ پر کھڑا ہوا استقبال کرتا ہے دروازہ کھولتا ہے مرحبا خوش آمدید جو بھی کلمات ترحیب ہوتے ہیں خوش آمدید کہنے ہر استقبال کیا جاتا فرشتے کہیں گے آ جاؤ جی ادخلوا داخل ہو جائیے بسلام سلامتی کے ساتھ یہ سلام بہت بڑا لفظ ہے یہ اتنا بڑا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے السلام اللہ کے ناموں میں اور اللہ نے وہ نام ہمیں عطا فرمایا تم کہا کرو ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم بسلام ہر قسم کی سلامتی کے ساتھ اس لفظ میں ہر قسم کی صحت داخل کوئی بیماری نہیں جو آدمی بیمار ہو درد بھی ہو رہا ہو سر بھی چکرا رہا ہو بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو پریشان ہو یا اس کو کوئی اور تکلیف ہو وہ سلامتی کے ساتھ کہاں داخل ہو رہا اس کو ساتھ اتنی زحمتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی سلام کوئی بیماری نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں جیسے قرآن نے فرمایا لا خوف علیہم ولا یحزنون سلامتی کے ساتھ داخل آمینین اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ امن کی حالت میں رہو گے امن کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ جس میں کوئی خوف کوئی خطرہ کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یہ فرشتے کہیں گے اور قرآن نے اس لفظ کو بار بار فرمایا قیلن سلامن سلامہ بار بار ان کو یہ سلامتی کے کلم سلام ہی سلام ہوگا وہاں یہ کلمات جہاں خوشیاں ہوں ملاقاتیں ہوں وہیں سلام آتے نا تو وہاں ہوں گی ملاقاتیں ہوں گی خوشیاں اگلے لفظ آگے فرمایا فِي صُدُورِهِم معافی غِل ہم کھینچ ڈالیں گے نزا کمن ہوتا کھینچ کے نکال دینا معافی سدور ان کے سینوں میں جو کچھ بھی ہوگا من غل ان کینا رنجش نکال دیں گے اخوانن بھائیوں کی طرح رہیں گے الا سر تختوں پر ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بڑی خوبصورت بہت ہی اونچی نشست کو قرآن نے تعبیر فرمایا ہم لفظوں میں ہی بیان کر سکتے ہیں اور احادیث سے اس کی شرح کر سکتے ہیں اس کیفیت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں پہلی بات قرآن نے یہ ذکر فرمائی دنیا میں بس اوقات بھائیوں میں بھی اور ویسے بھی آدمی آپس میں رنجش ہو جاتی معافی تلافی بھی ہو جائے نا تو دل پہ ایک اثر رہ جاتا ہے معافی بھی ہو جائے معاف بھی کر دیا سینہ ایک دوسرے سے گلے بھی مل گئے لیکن اس کے باوجود دل میں کچھ نہ کچھ قدورت رہ جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں اتنی بھی قدورت نہیں ہو کوئی قدورت نہیں ہوگی کوئی رنجش نہیں ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ ہم ان کے دلوں سے یہ چیز نکال دیں گے صاف کر کے بھیجیں اور کبھی رنجش نہیں پیدا ہوگا کبھی جنت میں جھگڑا نہیں ہوگا کبھی کسی پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا کوئی ملامت نہیں ہوگی کوئی علامے نہیں ہو کوئی چیز نہیں اخوان بھائیوں کی طرح رہیں یہاں جی میں عرض کر دوں اب تو حالات یہ کہ بھائیوں کے درمیان بھی وہ چیزیں نہیں رہیں گھروں میں آپ دیکھ لیں بھائیوں کے درمیان معاف کیجئے گھروں میں نہ بتلائیے گا جب سے یہ بھابیاں آئی ہیں نا یہ بھائیوں کے درمیان بھی تعلقات بڑے خراب ہوئے ان کے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے بھائیوں کے ساتھ بڑے کہتے جی وہ دوست چیک پوسٹ پہ آتے ہیں کوئی تقریبات ہوتی دوست نظر آتے ہیں بھائی کہاں بھائی نہیں ہے بھائی اس لیے نہیں کہ بھا کی جو بھا کی جو بی ہے بھا بھی جانتے نہیں بھا بی اس کی طرف سے اجازت نہیں اپروول نہیں ملی اس لیے وہ وہ لا نہیں سکتے اور اس کے لیے بانا جی چیک پوسٹ پہ بڑی مشکلات ہیں اس لیے وہ بھائی کا ذرا آنا مشکل ہو گیا اب لانے لے جانے میں بڑی تکلیفیں ہوں گی لیکن دوسرے لوگ وہ سب آتے ہیں وہ آتے وہ آتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر مسائل اس وجہ سے ہیں بھائیوں کے درمیان ورنہ قرآن نے آخر یہ نعمت کیوں ذکر فرمائی بھائیوں کی طرح رہیں گے یہ جو جنت کی نعمت ہے ہے نا جی غور کرنے کی بات قرآن فرما ہیں یہ جنت میں بھائیوں کی طرح رہیں کاش اگر دنیا میں بھی اس کو سمجھ لیں تو جنت کی ہوا دنیا میں بھی آنا شروع اور آگے قرآن نے فرمایا سرور متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہیں تختوں پر تخت جو ہے یہ شاہی نشستگاہ ہے تخت سریل ملکہ بلکیس کا تخت تھا بادشاہوں کے تخت تھے کیسے کیسے تخت ہیرے جواہرات یاقوت کے جو ان کے پاس بیچاروں کے پاس جو ملتی لکڑیاں اس میں ہیرے جواہرہ جڑ لیے اور تخت بنا دیے قیمتی ساری سلطنت کی سب سے قیمتی نشست گاہ وہ تخت سمجھی جاتی ہے اس میں صرف بادشاہ براجمان ہوتا ہے کسی اور کو بیٹھ اللہ رب العالمین فرمائیے تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیا کر رہے ہوں گے جی گپ شپ لگا رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ایک دوسرے سے سبحان اللہ یہ جنت کی نشستیں ہیں اس لیے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے بھائی آپس میں بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے رخ بدلے نا اور اللہ کرے گھروں میں یہ جو خوات یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے سے گپ شپ لگا ان یہ اندر سے یہ نکل جائیں تو بس جنت شروع ہو جاتی یہ اندر جو ہے نا جی یہ ساری بہار اندر اس دل کے ساتھ ہے اس لیے ہمارے حضرت کا شعر ہے دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار لکھ لیجئے جی یہ شعر کبھی دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاں باں ہو گیا عالم بیاں باں ہو جس آدمی کا دل پریشان ہو اس کو جتنی مرضی کسی بھی تفریح پہ لے جاؤ جہاں مرضی سیر کے لیے لے جاؤ جہاں مرضی اس کو لے جاؤ اس کو دکھاؤ اندر تو اس کے پریشانی اس کو یہ باہر کی چیزیں کیا دیں کسی کو حکیم الامت رحمت اللہ نے کیسی خوبصورت مثال دی ایک پھانسی اس کے لیے فیصلہ ہو چکا مجرم کے لیے اس کو پھانسی ہے صبح اور رات کو اس کو نیند آ گئی اور نیند میں وہ باغات کی سیر کر رہا ہے چشموں میں نہا رہا ہے پھل کھا رہا ہے مزے اڑا رہا ہے جھولے لے رہا ہے یہ ساری چیزیں پنگوں پہ غباروں میں اڑ رہا یہ سارے یہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے خواب کے اندر اور جس وقت آنکھ کھلی وہ کوٹھڑی سامنے وہ بیڑیاں ہاتھ ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور وہ پھانسی کا فیصلہ فرمایا اس کے خواب کے مزے جو اس نے تھوڑی دیر لوٹے تھے اس کی کیا حیثیت بات یہ دنیا خواب ہے یہاں کے ان سارے مزوں شراب و کباب کی حقیقت اس نیند کے خواب کی طرح ہے آنکھ کھلے اور فیصلہ آگے اللہ معاف فرمائے آگے انجام خراب ہو گیا اس کی کوئی ان لذوں لذتوں کی ان مزوں کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے قرآن فرما یہ یہ نشستیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہماری تو یہ کوشش رہتی گھروں میں یہ ماحول ہو محلوں میں ہو ایک دوسرے کی خیر خبر رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رکھیں یہ یہاں نہیں ماحول نظر آتا کوئٹہ میں کئی دفعہ سفر ہوا مہین بھائی بھی ساتھ ان کے گھر میں الحمدللہ قیام اتنے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے یہی نشست ہوتی ہے بیٹھے ہیں جی ایک دوسرے سے یہ ادھر ہے ماحول شمالی علاقہ جات ایک دوسرے کا دکھ دو بیمار ہو تو سارے پوچھنے کے لیے خیر خبر یہاں کیوں نہیں یہاں دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی اور کوئی کسی کو کوئی خبر نہیں کیا تو یہ ماحول یہ یہ ماحول اچھا ماحول نہیں ہے ماحول یہ ہے جو قرآن نے ذکر بھائیوں کے درمیان نہیں تو ایک اجنبی آدمی کے ساتھ کیسے ہوگا بھائیوں کے درمیان یہ حالات نہیں رہے یہ جب سے یہ مصیبت یہ جو آ گئی یہ تھی تو نعمتیں یہ موبائل یہ نیٹ نعمتیں تھیں ہم اس کو اس کو استعمال کر سکتے تھے بجائے اس کو ترقی لیکن ہمارا ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم مغرب کی عیوب کو لیں گے ان کی جو تقلید کریں گے نا وہ ان کے ان چیزوں میں خوبیوں میں نہیں ان کے نقائص میں اور ان چیزوں میں کریں ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قابل استاد تھے جن سے ہم نے بہت کچھ پڑھا حدیث شریف قرآن پاک فقہ وہ فرمانے ایک دفعہ میں فیصلہ آباد سے لاہور ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو اس میں پارلر کلاس تھی تو اس میں ایک انگریز خاتون سوار ہوئی وہ آ کر سوار ہوئی اور آ کر ہمیں وہ سبق میں سمجھا رہے ہیں اور جمعے میں بھی فرماتے ہیں وہ سوار ہوئی اس نے بیٹھے ہی مطالعہ شو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک کتاب کھولی مطالعہ شو لاہور پہنچ گئی اس کی کتاب پہ نظر اب فرمانے لگے ہماری عورتوں نے بھی دیکھا اس کو ہماری پاکستان کی عورت انہوں نے اس کے بال کسی نے بال دیکھے تو اس جیسے بال بڑھے کسی نے پرس دیکھا اس جیسے پرس کسی نے وہ شرٹ دیکھی کسی نے کچھ دیکھا لیکن مطالعہ کسی نے نہیں دیکھا وہ یہ کسی نے نہیں دیا مطالعہ بھی کو کرنے کی تھی ہم ان کی جو پیروی کرتے ہیں چاہے انہوں نے مجبوری میں کام کیا ہمارے سسر صاحب سنا رہے تھے امریکہ میں ایک یہ واقعہ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے بہت سارے واقعہ یہ حقیقت ہے ایک انگریز تھا ان کو جاب کی جلدی ٹائم پہ پہنچنا یہ تو قرآن و سنت کی تعلیم ہے نا وقت پہ پہنچو اب ادھر ٹائم پہ پہنچنا وہ سر اپنی ٹینڈ کر رہا تھا ٹینڈ کر رہا تھا ادھر اس نے دیکھا یہ تو جاب کا ٹائم اس نے آدھی ٹینڈ چھوڑی اور آدھی ٹنڈ آدھے بال اسی طرح آفس پہنچ اگلے دن دیکھا تو ایک مسلمان نوجوان لڑکے نے آدھی ٹنڈ کرائی اور آدھے بال چھوڑے اسی طرح دیکھا یہ کیا دیکھا کل میں نے آپ کو دیکھا میں نے سمجھا شاید بہت بڑا کوئی فیشن آپ نے کوئی نیا شروع یہ ہے مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے جو وہ جو حرکت کریں ہم نے اس کی اتباع کر لی وہ جس طرح کی داڑھی بنائے اس طرح کی داڑھی جس طرح کے بال بالیاں ڈالیں یہاں بالیاں ڈالیں جو مرضی کریں مسلمان نوجوان پونیاں پہن رہے ہیں یہ کس کی تکلیف یہ کون سا ہے صرف یہ کہ بس جو نظر آ جائے تاکہ ہمارا کوئی معیار بس یہ سوچ کے انسان کے مائنڈ کا فرق یہ چیزیں ہیں وہ جو کریں گے وہ اگلے دن اس نے پوری صاف کی ٹنڈا کر کے آدھا مجھے ٹائم نہیں ملا تو آج میں پوری کر لیتا پورے اس نے بنا یہ ہے جی چیز اگر کرتے ہیں تو پوری اس کی طرح ٹنڈ کر کے پھر نہیں کرتے تو عمرہ بھی کر رہے ہیں بال پھر بھی نہیں کاٹ رہے ہیں نا جی عمرہ بھی کیا بال وہاں بھی نہیں کاٹ رہے جہاں حکم ہے کہ تم ٹنڈ کراؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے وہاں نہیں کرا دے نہیں کھولتے تو ایک انچ کا ٹخنا نہیں کھولتے ایک انچ کا اتنی سی شلوار کھولنی ہوتی بس نہیں حدیث میں آتا نہیں جی، صحیح بخاری روایت نہیں کھولتے اگر کھولنی ہے تو پھر گھٹنوں سے اوپر تک بھی پھر رہے ہیں پورے ماحول میں پھر رہے ہیں کوئی اس میں عیب نہیں کوئی شرم نہیں کوئی اعتراض نہیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں کھولنی تو اتنی بھی نہیں وہی بندہ جس نے جو جس نے یہ یہ کیا پہنا نکر پہنا پھر رہا ہے گھوم رہا ہے گھروں میں رہ رہا اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہنوں کے سامنے لیکن وہی جب شلوار پہنتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو اتنی سی بھی ننگی کرنے کے لیے ٹخنا تیار نہیں آپ سوچ کا اندازہ کر لیجیے کہاں یہ امت مسلم یہ کس چیز کی تقلید کر رہے ہیں تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی بات میں یہ کہہ رہا تھا گھروں میں یہ نشستیں ہونی چاہیے بھائی آپس میں ملیں بہنیں ملیں گھر میں اصلاح کریں یہ اندر کے کینے یہ بوس جو مرضی کر لیں میں تو کہا کرتا ہوں یہ یہ تعویذ یہ گنڈے یہ یہ جتنے عملوں کو بلانا یہ جتنے دم جتنے وظیفے جتنی بوتلیں پڑھ پڑھ کے پینا اور بلڈ پریشر کی دوائیاں یہ بلڈ پریشر اور شوگر یہ بہت ساری انشاءاللہ اس محبت کی برکت سے نکل جائیں گا یہ چیزیں نہیں ہیں گھر میں کیا کرو وہ آپ بلڈ پریشر کی دوا بھی کھا رہے ہیں پھر بھی اگر چیک کر رہے ہیں ہائی چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو جو ٹینشنیں لگی اس کا اس کا یہ حال ہو رہا اس کا یہ حال ہو رہا اس کی بچی کی رشتہ کیوں جلدی ہو گیا دیکھو دونوں بھائی ہیں سکے دونوں آپس میں اتنا قریبی بہنوں جیسا رشتہ ہونا چاہیے اس کے رشتے پر وہ جل رہی اس جلنے کا نتیجہ یہ ایک ٹیبلٹ کی وجہ دو لگ رہی ہیں پہلے سو ملی گرام اب دو سو ملی گرام بلڈ پریشر پھر بھی کنٹرول بات یہ ہے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جنت کا ذکر ہی ایسا جی ابھی تو آیات باقی ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں بیان کریں گے علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وسلم و سلم والجنہ و نعوذ بک من سختی والنار یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما ہمارے سینوں کو کینہ بنا دیجئے آپس میں محبتیں الفتیں رحمتیں پیدا فرما دیں الف بین قلوبنا و اسلح ذات بینا وحدینہ سب السلام و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبی و حبیب نا محمد علیہ وسلم